فیرون بولا تم میرے اجازت دینے سے پہلے ہی اس شخص پر ایمان لے آئے یہ ضرور کوئی سازش ہے جو تم نے اس شہر میں ملی بھگت کر کے بنائی ہے تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال باہر کرو اچھا تو تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا